حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے تہتر دروازے ہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو پچہتر